ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فل فالح کے تعلق سے شریعت کے ایک بہت بڑے قاعدے کا ذکر ہوا تھا اور وہ فائدہ ہے عمل میں اعتدال کا من ہے شریعت نے عمل کے تعلق سے اپنے نفس پر شدت اور سختی افطاری کرنے سے روکا ہے اور منہج اعتدال اختیار کیے رکھنے کا درس دیا ہے نبیر اسلام کی ایک حدیث زیر باز تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے والے کو ایک مسافر سے تشبیح دی ہے سفر کرنے والے انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ شخص ہے جو سفر کے حوالے سے اپنے اوپر تیزی اور سختی تاریخ کر لیتا ہے دن رات چلتا ہے اور سفر کرتا رہتا ہے اس نیت سے کہ وہ جلدی منزل تک پہنچ جائے گا لیکن ایسا شخص یا تو خود تھکاوٹ سے چور ہو کر گر جائے گا اور یا اس کی سواری تھک ہار کے ماندہ پڑ جائے گی اور سفر کے قابل نہیں رہے گی دوسرا وہ شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ اعظم نے فرمایا کہ بس تعریف میں بلخط ہوا بشعی منت دل جائے تم ایسے مسافر بن جاؤ جو اپنے سفر کا کچھ حصہ غدوہ میں یعنی صبح کے وقت طے کرتے ہیں کچھ حصہ روحا میں یعنی شام کے وقت اور کچھ حصہ دلجا میں یعنی رات کی تاریخی میں وہ اپنے بدن کو مکمل راحت بھی دیتے ہیں سفر میں آرام کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور سفر کے لیے جو ٹھنڈے اوقات ہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں ان کی نشاط قائم رہتی ہے اور سفر جاری رہتا ہے اور آرام اور راحت کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں یہ مسافر بلاخر اپنی منزل تک پہنچ جائے گا اس حدیث کے تعلق سے یہ نقطہ سامنے آیا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان تین اوقات کا ذکر کیوں کیا غدوہ اول النہار کو کہتے ہیں یہ دن کا ابتدائی حصہ جہاں سے دن شروع ہوتا ہے یہ فجر کا وقت ہے اور روح آخر النہار کو کہتے ہیں دن کا آخری حصہ عصر سے مغرب تک اور دلجہ رات کی تاریخی جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے ان تین اوقات کا ذکر کیوں کیا گیا اس لیے کہ یہ تین اوقات اللہ رب العزت کے انتہائی قرب کے اوقات ہیں ان تین اوقات کی شریعت نے خاص طور پہ ترغیب اور تحریر دلائی ہے قرآن پاک میں بھی جا بجا اس کا ذکر ملتا ہے اسبد ہے بحمد رب کا قبل دلو الشمس سے قبل الغروب اپنے رب کا ذکر کرو تصویحات بیان کرو اور اپنے پروردگار کی ثنا بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے قبل طلوع شمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بقبل الغروب اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ طرح جو نہار ہے اور یہ دو اوقات ایسے ہیں جو بہت سی عبادات کو جمع کرتے ہیں کچھ فرائض اور کچھ نوافل فرض عبادتوں میں صبح کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے اور نفلی عبادات میں صبح کے بعد اذکار ہیں اور عصر کے بعد یہ سورج کے غروب سے قبل کے اذکار ہیں صبح و شام کے اذکار جن کو شریعت نے انسان کی حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ قرار دیا ہے اور نبی اسلام کی حدیث بھی ہے منصد البردین دخل جن کہ جو شخص ان دو ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کر لے ایک فجر کا اور ایک عصر کا وہ جنت میں داخل ہوگا ان دو اوقات کے بارے میں شریعت یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ملائکہ کی ڈیوٹیوں کی تبدیلی کے اوقات ہیں جن فرشتوں نے دن کی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے وہ فجر کے وقت زمین پر اترتے ہیں اور شام کی ڈیوٹی والے فرشتے لوٹتے ہیں اور جن فرشتوں نے رات کی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے وہ اثر کے وقت زمین پہ آتے ہیں اور دن کے فرشتے اس وقت واپس لوٹتے ہیں یہ دونوں عظیم نمازوں کے اوقات ہیں اللہ تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے رات کی ڈیوٹی والے دن کی ڈیوٹی والے کہ کئی فطرت تم عبادی ہی تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اچھائی نہ ہوں بہم یہ سلون مترک نہ ہوں یہ سلون کیا اللہ جب ہم گئے تھے اپنی ڈیوٹی کے لیے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ڈیوٹی ختم کر کے واپس لوٹے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے یہ دو اوقات کا انتخاب ان اوقات کی افضلیت کی دلیل ہے اور پھر ان دو اوقات کا اہتمام ان دو اوقات کا شوق ایک اور بہت بڑی فضیلت کا سبب بنتے ہیں تو مجھے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ان نقم سترون ربکم کہ ان قریب تم اپنے پرور دگار کو دیکھو گے اپنے پرور دگار کے چہرے مبارک کی رویت تمہیں حاصل ہوگی اور دیدار حاصل ہوگا کسی تکلیف کے بغیر بڑی راحت اور آرام سے تکلیف دو طرح سے ہوتی ہے ایک جب کوئی شخص نور کو دیکھتا ہے جیسے سورج ہے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں یا آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے پرورتگار نور ہے لیکن اسے دیکھنے سے آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی ایک چیز کو ہر شخص دیکھ رہا ہو تو بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے ایسا کوئی اجتحان نہیں ہوگا بھیڑ نہیں ہوگی عدل اور اندرون جنت والے اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے رسول اللہ اللہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذکر کر کے فرمایا فرمانی استطاع اللہ اللہ فلاح قبل طلوع الشمس وقبل غروب ہے پر یف کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی دیدار کی لذت حاصل ہو اور یہ نعمت حاصل ہو تو وہ یہ پوری کوشش کرے کہ دو نمازوں پر دنیا کی کوئی چیز غالب نہ آ سکے نہ کوئی مصروفیت نہ کوئی خوف نہ کوئی کاروبار نہ بستروں کی نیندیں کوئی چیز غالب نہ آ سکے دو نمازوں پر ایک وہ نماز جو سورج کے طلوع سے پہلے ہے فجر کی نماز دوسری وہ نماز جو سورج کے غروب سے پہلے یعنی عصر کی نماز بہت سی علماء کے قول کے مطابق یہ دونوں نمازیں سلاد وسطی ہے افضل ترین نمازیں ہیں فجر کا وقت غلبہ نیند کا وقت ہوتا ہے اور ایک شخص اپنی نیند کو قربان کر دے بستر کو چھوڑ دے اور اللہ کے ذکر کے لیے مستعد ہو اور عصر کے وقت میں بھی کچھ لوگ مصروف قیلولہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کاروباری اجتحام میں پھنسے ہوتے ہیں عین اسی عالم میں اثر کی اذان ہوتی ہے تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرے نہ اپنی قیرورا کی نہ اپنے کاروبار کی نہ یہ دیکھے کہ یہ وقت گاہکوں کے ہجوم کا وقت ہے بلکہ ہر چیز کو چھوڑ کے اپنے پروردگار کی ذکر کی طرف حاضر ہو جائے فرمایا کہ دنیا کی کوئی چیز ان دو نمازوں پر غالب نہ آئے تو اس شخص کو یقین اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ دیدار جنت میں ہر روز دو دفعہ قائم ہوا کرے گا ایک گدوا کے وقت جو اول النہار ہے دوسرا روحا کے وقت جو آخر النہار ہے یعنی عین انہی دو نمازوں کے اوقات میں ایک فجر کی نماز کے وقت میں دوسرا عصر کی نماز کے وقت میں ویسے جنت کا موسم ہر ہر وقت کیسا ہوگا جیسا صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک وقت ہوتا ہے انتہائی لطیف وقت ہے جنت میں مستقل یہ وقت قائم رہے گا مگر اللہ رب العزت ان دو اوقات میں اپنا دیدار جنت والوں کو عطا فرمائے گا اور یہ دو اوقات ان دو نمازوں کے اوقات ہیں ایک فجر کا وقت دوسرا عصر کا وقت اور تیسری جو عظیم زیارت ہے دیدار ہے وہ جمعہ کے دن حاصل ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان فی جنت رسوخ جنت میں ایک بازار قائم ہوا کرے گا ہر جمعے کے روز جس میں اہل جنت اس بازار میں اکٹھے ہوا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص دیدار اس بازار میں ادا فرمائے گا جنت والے اللہ کا دیدار کریں گے اور ان کو اللہ کے حسن سے خوبصورتی حاصل ہوگی ان کے چہرے اور منور ہو جائیں گے حسن بڑھ جائے گا اور خوبصورتی میں اضافہ ہوا کرے گا جب وہ ہار کر کے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ تم پہلے سے کہیں حسین بن کر لوٹے ہو بلکہ ان کی بیوی جب ان کو دیکھیں گی تو ان کو دیکھنے سے ان کا حسن اور بڑھ جائے گا اور یہ نعمت ہر جمعے کے روز حاصل ہوگی جو اس بات کی دلیل ہے کہ جمعے کی نماز بڑی اہم ہے جمعے کے دن اس نماز کا اہتمام خطبے کا اہتمام جیسا کہ نبی اسلام کی احادیث ہے کہ انسان جلدی تیار ہو اچھے کپڑے پہنے خوشبو استعمال کرے غسل کرے اپنے اہل کو غسل کرائے اور پھر جلدی مسجد میں پہنچ جائے تو بہت سی براکات کا مستحق ہوتا ہے ایک تو جلدی آنے والوں کی لسٹ میں اس کا نام آتا ہے اور اس کو ایک اونٹ یا گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے پھر وہ خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتا ہے نوافل پڑھتا ہے سجدوں پر سجدے کرتا ہے اور قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے خطبہ سنتا ہے اور پھر خوشی و خلو سے نماز پڑھتا ہے پھر اپنے کاروبار کو لوٹ جاتا ہے جمعے سے قبل اس کو کاروبار کی طرف کوئی توجہ نہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے کام جمعے کی نماز سے پہلے کر لیں خریداری جمعے کی نماز سے پہلے کریں حالانکہ یہ وقت اللہ کے ذکر کا وقت ہے یہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا وقت ہے حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑا کرو تمہارے درود مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں فرشتے نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کا درود ہے مجھ پر پہنچائے جاتے ہیں اور ہم یہ وقت دنیاوی مشاغل کے لیے وقف دیں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے تو جمعے کے روز اس بازار کا قائم ہونا اور اللہ کا دیدار حاصل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جمعے کی نماز کی بڑی اہمیت ہے حتیٰ کہ رسول اللہ عصم کا فرمان ہے کہ اس طرح جمعہ پڑھنے والے کے ایک ہفتے کے اور تین دن زیادہ دس دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو آئندہ ہفتہ آنے والا جو نہ کردہ گنا جو اب تک کیے نہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں اتنی بڑی فضیلت اور پھر قیامت کے روز اس فضیلت کا حاصل ہونا کہ باقاعدہ جمعے کے دن یہ بازار لگے گا رہلے جنت کو یہ خاص ایک دیدار حاصل ہوگا جس سے ان کو اللہ کا نور حاصل ہوگا حسن بڑھتا جائے گا اور ان کو دیکھ کر ان کی حوریں ان کی بیویاں وہ بھی ہنسی تر ہو جائیں گی ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور خوبصورتی بڑھتی جائے گی اور یہ نعمت لام اتنا ہی کبھی ختم نہیں ہوگی اس سے آپ اندازہ کریں کہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا کہ جمعے کی نماز کی براکات تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن تین اوقات کا ذکر کیا ان تین اوقات کی اہمیت ہے فجر کا وقت ہے اثر کے بعد کا وقت ہے اور پھر ان دو اوقات میں جو اثر کے بعد کا وقت وہ زیادہ اہم ہے کیونکہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں فجر کے وقت سے دن کا آغاز ہوتا ہے اثر کے بعد دن اپنے اختتام پر ہے تو یہ آخری لمحات زیادہ اہم ہوتے ہیں اثر کے وقت مغرب سے قبل ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے اللہ کے ذکر کی اور جو شام کے اذکار اللہ کے جگہ پر کیا کرتے تھے وہ اذکار کیا کریں یہ وقت زیادہ قیمتی ہے جمعے کے دن سارا دن بڑا افضل ہے اللہ کے ذکر کے درود پڑے سورہ آخ پڑے لیکن دعا کی قبولیت کی جو گھاٹی ہے جو وقت ہے سر کے بعد ہے یعنی پچھلا پہر زیادہ اہم ہے عرفہ کا دن سارا بڑا اہم ہے لیکن جب عرفہ سے ارتحال کا وقت آتا ہے جو دن کا آخری حصہ ہے وہ زیادہ اہم ہے جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ کا رخ کر کے کھڑا ہو جاتے اللہ کا ذکر کرتے دعائیں کرتے اور دعائیں کرتے ہی رہتے نماز نہ پڑھتے مغرب کی سورج ڈوب جاتا نماز نہ پڑھتے جب اندھیرا چھا جاتا تو آپ عرفہ سے نکلتے دعائیں کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے اسی طرح شب قدر ہے جو شروع کب ہوتی معلوم نہیں لیکن شروع ہونے کے بعد فجر کے طلوع ہونے تک قائم رہتی یعنی یہاں بھی جو آخری حصہ وہ زیادہ اہم اور قیمتی تھی فرمایا کہ سلام انہیا حتہ مطلع الفجر یہ فجر یہ فجر کے طلوع ہونے تک شب قدر قائم رہتی ہے شروع کا وقت معلوم نہیں ہے لیکن آخر کا وقت معلوم ہے کہ شروع ہونے کے بعد یہ ختم نہیں ہوتی حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے یار جو آخری لمحات ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں اور یہ تیسرا وقت رات کی تاریخی کا درجہ ہے رات کا آخری پہل زیادہ قیمتی اور اہم رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمانک یعنی تمہارا کا بتایا کل لئی لگی سمائے دنیا اللہ رب العزت ہر رات آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اترتا ہے آسمان دنیا پر اور فجر کے شروع ہونے تک پکارتا ہے ہر مستقفی انفاق فروغ رہو کہ ہے کوئی گناہوں کی بخش کا طالب کہ میں اس کو معاف کر دوں وہ باہر النسائل انفروتی ہے کوئی سائل ہو میں اس کو ادا کر دوں میں مستشف اشفی ہے اور کوئی شفا کا طالب ہو میں اس کو شفا دے دوں یہ وقت بڑا تین تھی کہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بندوں کی حاجات پوری فرماتا ہے بلکہ اعلان فرماتا ہے کہ اٹھو اور مجھ سے مان لو طلب کر لو انتہائی قبولیت کا وقت ہے سلف صالحین اس وقت کا اہتمام کیا کرتے تھے تاؤس بہت بڑے دعوے ہیں ان کا قول ہے کہ ماں ان آہدن ینام فی حادر وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان اس وقت سوتا ہو اس قدر ان کی سادگی دیکھیے اس وقت کی اہمیت کی معرفت دیکھیے کہ کوئی مسلمان ہو میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ سو رہا ہو اگر ہر شخص کو اس وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس ہو اس وقت کوئی سو نہ رہا ہو بلکہ سب اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہو اس کا ذکر کر رہے ہو اور اس سے دعائیں مانگ رہے ہو رسول اللہ اعظم کی حدیث ہے من خاف ادرا اب میں نے دخل منزل کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ رات کی تاریخی میں داخل ہوتا ہے اور جو رات کی تاریخی میں داخل ہو وہ منزل کو پا لیتا ہے اس حدیث کے دو معنی ہیں ایک مسافر مراد ہے جس مسافر کو خوف ہو کہ منزل دور ہے اور سفر طویل ہے وہ رات بھر سوتا نہیں بلکہ رات کی تاریخی میں سفر شروع کر دیتا ہے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے صاف لئی فائنل اردو لے راتوں کو سفر کیا کرو اس لیے کہ راتوں کو زمین سکیڑی جاتی ہے اور سفر چھوٹا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے جس مسافر کو منزل کی دوری کا خوف ہو وہ رات سو کر نہیں گزارتا کچھ وقت کو چلتا ہے اور سفر کرتا ہے اور رات کی تاریخی میں داخل ہوتا ہے من جتا تخل منزل اور جو شخص رات کو سفر شروع کر دے تو منزل کو پہنچ جاتا ہے اپنے ٹھکانے کو پا لیتا ہے اور اس کو اس کی منزل حاصل ہو جاتی ہے دوسرا معنی یہ ہے من ہے جس کو اللہ کا خوف ہو اور عذاب آخرت کا خوف ہو وہ رات پر سوتا نہیں بلکہ اب لچ وہ رات کی تاریخی میں داخل ہوتا ہے رات کو وقت متعین کرتا ہے جاگنے کا اللہ کے ذکر کا اللہ سے مناجات کا اور اللہ کو یاد کرنے کا اپنا عدلاج اور جو شخص رات کو اٹھتا ہے اور کچھ حصہ اللہ کو دیتا ہے اپنی نیندیں اور آرام چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے قیام النحل کرتا ہے بالاغ منزل وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے وہ منزل کیا ہے جنت کا حصول اور اللہ کے رضا کا حصول یہ وقت بڑا تین کی بڑا اہم ہے سرف سال ہی اس وقت کا اہتمام کیا کرتے تھے علماء تارئین میں سے ایک تابعی مسلم محمد الفارسی بہت بڑے ایمان تھے زاہد تھے ان کی بیوی ان کو بعد اپ جگایا کرتی رات کی نیند سے بیدار کرتی اور کچھ جملے کہا کرتی تھی کہ تم یا مسلمہ مسلمہ اٹھو اور بیدار ہو جاؤ تو ان سفر بہین مزاد کو سفر بہت لمبا ہے اور ہمارا ساز بہت تھوڑا ہے اعمال کا ذخیرہ بہت تھوڑا ہے وہ نہ تو سال ہی نہ تو سورت بہین ہی نہیں نا بقت بقی نہ اے مسلمہ نیک لوگوں کے قافلے گزر چکے ایک ایک کر کے روانہ ہو چکے ہمارے سامنے سے جا چکے صرف ہم پیچھے رہ گئے صرف ہم باقی رہ گئے اٹھے تاکہ ہم بھی سفر شروع کر دیں کہ سفر آخرت اللہ کی رضا کا سفر اور جنت کے حصول کا سفر تو اب کی من میں دل جائے کچھ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اندھیروں میں اللہ کے سامنے پہنچو استغفار کرو توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی صواحت کتنی نمایاں ہے کہ بغیر صار ہوں یستغفرون اللہ تعالیٰ اہل تقوی کی تعریف کرتا ہے کہ یہ وقت سہر مجھ سے استغفار کرتے ہیں وقت سہر مجھ سے توبہ کرتے ہیں بڑا یتیم کی وقت ہے اور توبہ کی قبولیت کا وقت ہے دنیا والے لوگ شرطیں لگاتے ہیں کہ تم تم نے میرے حق میں پتا ہی کی مجھ سے معافی مانگو سب کے سامنے میرے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو اور سب کے سامنے معافی مانگو تب معاف کروں گا یعنی وہ معاف کرنے کے لیے بھی بندے کی تزلیل کرتے ہیں حال کے کائنات نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گنا چاہے دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریخی میں ہو تم رات کی تاریخی میں اٹھو مجھ سے توبہ اور استفار کرو میں خوش ہو کر معاف کر دوں گا ایسی کوئی شرط نہیں کہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے گناہ کا ذکر کرو اپنے آپ کو بدنام کرو اپنی تدلیل کرو نہیں چھپ کر اور تاریخی میں استفار کر لو یہ بڑا قیمتی وقت ہے اس وقت کے گناہوں کو اس وقت کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص رات کو بیدار ہو اچھا وضو کر لے اچھے طریقے سے دو نفر پڑھ لے اور پھر توبہ کر لے تو گناہ سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے بھی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے بالکل معصوم اور گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور گناہوں سے بچا لیا جائے گا تو یہ جو تین اوقات کا ذکر کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کی پابندی بڑی افضل مبارک ہے تو قاعدہ اعتدال کا ہے منہج اعتدال شریعت کی سماح میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ پوری رات کو بیدار رہنا اسے نیکی سمجھتے ہیں نبی اسلام کے دور میں کچھ صحابہ اس منہج پر قائم ہونے کی کوشش کر رہے تھے جیسے عبداللہ بن بن عاص کی حدیث ہے عثمان بن مدعون کی حدیث ہے مقداد بن اسود کی حدیث ہے ان تینوں نے پوری پوری رات کو بیدار رہنا اپنے منہج حیات میں شامل کر دیا زندگی کا پروگرام بنا لیا ہدف اللہ کی رضا تھا مقصد اللہ کا خوف تھا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا تھا لیکن جناب محمد الرسود رسم نے روکا کہ پوری رات کا قیام پوری رات کو جاگنا شریعت کی مقاصد کے خلاف ہے بد نفس کہنے کا حق والے اہل کا علی کا حق کچھ اپنے نفس کو اس کا حق دو اپنے اہل کو اس کا حق دو اپنی آنکھوں کو ان کا حق دو کچھ وقت سونا چاہیے اپنے نفس کو آرام پہنچاؤ اپنے اہل کو وقت دو یہ نہیں کہ پوری رات مسلح کی پشت پر سوار رہو اب یہاں لوگوں کی تقسیم ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہی نہیں جیسے عشاء کی نماز ہے فجر کی نماز ہے ان کا اہتمام کرتے ہی نہیں کرتے ہیں تو سستی کے ساتھ غفلت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں تو ایسی جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے یہ دو اقسام کسی شمار میں نہیں ایک بے نماز لوگ دوسرے وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن پیغمبر اسلام کی سنت کے خلاف اللہ پاک کا فرمان ہے فوائد المسلم اللہ ہو منصرات ہند فیل ہے کچھ نمازیوں کے لیے فیل فیل جہنم کی سب سے خطرناک وادی ہے فرمایا کچھ نمازی ایسے ہیں نمازیں پڑھنے والے جن کو اس میں کی عمر ہو چکی لیکن اب تک نمازوں میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کے اتباع کا ہے جن کو حاصل نہیں ہے بس نمازیں پڑھ رہے جو بچپن میں گٹی میں ڈال دی گئی سستی کے ساتھ غفلت کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں فرمایا کہ ان نمازیوں کو اللہ تعالیٰ پیر میں جھونکے گا جہنم کی خطرناک ترین بازی میں جھونک دے گا کیونکہ ایسے لوگوں کو نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے جیسا کہ جہم اللہ اسلام کے ایک صحابی نے نبی اسلام کے سامنے نماز پڑھی صرف ایک سنت کا ترک کیا نبی اسلام کے ایک امر کی مخالفت کی نبی اسلام نے فرمایا کہ ارج فصل فعم نقلم تسلے جاؤ پھر نماز پڑھو یہ نماز ہوئی ہی نہیں حالانکہ پڑھ چکا ہے مگر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی یعنی پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے اس نے پھر پڑھی اسی طریقے سے فرمایا کہ پھر جا کر پڑھو یہ نماز بھی نہیں ہوئی اس نے پھر پڑھی اسی طریقے سے فرمایا کہ پھر پڑھو یہ نماز نہیں ہوئی حالانکہ صحابی ہے اور ایک نماز تین بار پڑھ چکا ہے مگر تینوں بار امام الانبیاء نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی اس کا معنی یہ ہے کہ سنت کے خلاف اگر نماز ہوگی تو وہ نہ پڑھنے والے کے برابر ہے تو کوئی شخص نماز نہ پڑھتا ہو اور کوئی شخص پڑھتا ہو لیکن سنت کے خلاف پڑھتا ہو یہ دونوں درجے برابر ہیں تیسرا وہ انسان ہے جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے سنت کی حفاظت کے ساتھ اور خوشبو و خضو کی حفاظت کے ساتھ اس کے تعلق سے شریعت کی سماحت یہ ہے کہ جوش شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب دے دیتا ہے اور جوش شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے آداب سلاد کی حفاظت کرتے ہوئے اور پیغمبر اسلام کی سنتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور خوشبو و خزو کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ آدھی رات کی نماز کا ثواب دے دیتا ہے یعنی ان دو اوقات کی جماعت کا تحفظ اور خیال رکھنا اہتمام کرنا اتنا اہم ہے کہ شخص یہ دو نمازیں با جماعت ادا کر لے گا نما نماثان اللہ کلو تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کر لیا یہ وہ دین کا فریضہ ہے جس کا اہتمام کرنے والا اللہ کی طرف سے اجر کا مستحق ہے چنانچہ اگر ایک شخص ان دو نمازوں کا حق ادا کرے اور باجماعت پڑے سنتوں کی حفاظت کے ساتھ اور آداب کی موازمت کے ساتھ اور خوشبو و خدو کی حفاظت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو بستر پر وہ سو رہا ہے اور پوری رات کے قیام کا ثواب دے دیتا ہے یہ شریعت کی پابندی کا فائدہ ہے اور ایک شخص وہ بھی ہے جو ان دو نمازوں کی جماعت کا اہتمام کرتا ہے اور کچھ وقت رات کو اٹھتا ہے پھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور قیام الحر کا اہتمام کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اس پورے ثواب کے ساتھ ساتھ اضافی ثواب عطا فرمائے گا جس کا اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے فرمایا کہ ساتھ اضافہ جنوب مزاج جد میں اونربام خوفم بتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو جن کے بدن بستر سے جدا ہوتے ہیں کچھ وقت رات میں بستر سے اٹھتے ہیں وہ سردی کی شدت کی پرواہ نہیں کرتے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرمایا کہ بالکل اندھیرے میں تاریکی میں اور لوگوں کی نکاحوں سے چھپ کر ان کا کیا اجر اور کیا ثواب ہے اس کی اللہ نے تحدید نہیں فرمائی آگے فرمایا کہ فلاں علم نفس مافی الحمد القرۃ یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کیا پروگرام بنا رکھے انہوں نے لوگوں نے چھپ کر اللہ کی عبادت کی اللہ نے ان کے ثواب کو چھپا لیا ان کے ثواب کا ذکر نہیں کیا جیسے پہلے ذکر کر دیا کہ عشاء کا پڑھو گے آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے فجر کی پڑھ لو گے باجماعت بقیہ آدھی رات کے ثواب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سواب عطا فرمائے گا تحریر فرما دی جہاں تحریر نہیں فرمائی بلکہ ادر عظیم کے وعدے موجود ہیں جس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے عاطم اسلام الحق کی شمس اللہ بقرآن الفجر ان نقرآن الفجر کا گانا مشہور ہے نافلۃ کرتی کا مقام محمود ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی نماز آپ کو دی ہے پانچ نمازیں سب پر فرض ہیں لیکن ایک اضافی نماز اللہ نے آپ کو دی ہے اور وہ قیام اللیل ہے رات کو قیام کیا کرو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن مقام محمود عطا فرما دے جو قیامت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور یہ کیسے حاصل ہوگا کہ تم رات کو قیام کرو یہ اضافی نعمت میں جو اللہ نے عطا فرمائی ان پانچ نمازوں کے علاوہ اس نماز کا اہتمام کرو مقام محمود ایک بڑی اونچی نعمت بڑا اونچا درجہ سب سے اونچا درجہ رسول اللہ سم کا فرمان ہے یہ اونچا درجہ پوری کائنات میں صرف ایک ہی شخص کو حاصل ہوگا میرا تم جب بھی اذان سنو اس اونچے اونچے درجے کا میرے لیے سوال کیا کرو کہ اللہ مجھے اونچا درجہ عطا فرما دے مجھے امید ہے کہ اونچا درجہ مجھے ہی اللہ عطا فرمائے گا لیکن کیسے عطا فرمائے گا فرمایا اللہ فتح حجت نا فلت اللہ رات کو اٹھو تحجد پڑھو اللہ تعالیٰ اس تحجد کی برکت سے تمہیں یہ مقام محمود عطا فرما دے گا تو اللہ کے پیغمبر کو یہ نعمت اس میں حاصل ہوگی اگر ہم بھی اٹھیں اس وقت کا اہتمام کریں اللہ کا ذکر کریں اپنی نیندوں کو قربان کر دیں تو یقیناً یہ ایک عظیم نعمت جو نامعلوم کیا ہو اللہ ہمیں عطا فرما دے گا یہ ایک قسم کے لوگ ہیں جو پانچ جماعت نمازیں پڑھتے ہیں عشاء کی اور فجر کی اور کچھ حصہ رات کا قیام بھی کرتے ہیں ایک قسم اور بھی ہے جو پانچ جماعت نمازیں پڑھتے ہیں عشاء کی بھی فجر کی بھی اور پوری رات جاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی یہ صحیح ہوتی ہے کہ رات بھر وہ پاک رہے با رہے مسلے پر سوار رہے قرآن پاک پڑھتے رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں نوافل ادا کرتے رہیں تحجد پڑھتے رہیں لمبے لمبے سجدے کرتے رہیں حتیٰ کہ فجر شروع ہو جائے پوری رات نہ سوئے اللہ کا ذکر کرتے رہے یہ بھی ایک قسم کے لوگ ہیں ان کا کیا مقام ہے ان کا کیا درجہ ہے ان کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی ملت سے اور آپ کی امت سے خارے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں عبادت بہت زیادہ ہے محنت بہت زیادہ ہے مشقت بہت زیادہ ہے لیکن سب کے سب اللہ غیرت محمد صلی اللہ اللہ کے پیغمبر کی سنت اور اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف صحیح بخاری کے اس کی دلیل ہے وہ تین افراد اللہ کے پیغمبر کی رات کی عبادت معلوم کرنے آئے ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ اللہ تو فوسلی بنا خود میں پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں گا اور رات کو کبھی نہیں سوؤں گا جب اللہ کے پیغمبر نے اس کے اس عزم کا سنا اس کے ارادے کا سنا تو اللہ کے پیغمبر حضر ناک ہو گئے غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ انی عالم کم رہو سب سے زیادہ اللہ کے دین کو میں جانتا ہوں اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والا سب سے زیادہ میں ہوں تقوی اور خشیت مجھے حاصل ہے سب سے زیادہ فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ اسلی وار کو رات کچھ حصہ نماز پڑھتا ہوں اور کچھ وقت سوتا ہوں فرمایا کہ منراجبان سننا بڑے سمجھ لی اگر اپنے طریقے پر قائم رہے میرے طریقے کو چھوڑ دیا تو میرے دین سے میری ملت سے میری امت سے تم خارج ہو اس دین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ بھی ایک قسم کے لوگوں کی جن نے رحمانیت ایک شدت اپنے اوپر تاریخ کر رکھی ہے رسول اللہ نے شاہ فرمایا شاہ دین احد اللہ بہو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا یہ دین ان کو بچھاڑ دے گا بچھاڑ کر پھینک دے گا اور یہ لوگ تھک ہار کے ماندہ پڑ جائیں گے اور پھر غفلت کا شکار ہو جائیں گے اور اللہ کی عبادت نہیں کر پائیں گے تو ہمیں کس منحج کو اختیار کرنا ہے وہ منحج جو اللہ کی عبادت کا ہو لیکن ایسی عبادت جو اللہ کے پیغمبر کی سنت پر قائم ہو جو اللہ کے پیغمبر کے طریقے پر قائم ہو سنت کی اتباع میں برکت ہے اور سنت کی اتباع وہ کار خیر ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اللہ کے مطلق اعلان ہے تم فم اللہ فتح یا پھر لکم ضرور اکم اللہ غفور رہے ان لوگوں سے کہہ دو اگر یہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے متلاشی ہے اور سچے طلبگار ہیں سچے متلاشی ہیں تو ان کو ایک کام کرنا پڑے گا ستیہ بھی میری اتباع کرنی پڑے گی محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اس کی محبت حاصل ہو تو اللہ کی رضا اور محبت کا اور کوئی طریقہ نہیں اور کوئی منحج نہیں کوئی راستہ نہیں ایک ہی طریقہ ایک ہی منحج اور ایک ہی راستہ ہے ست ابھی میری اتباع کرو اس کے دو سمرے ہیں دو نتیجے ہیں یو بالکم اللہ ایک یہ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا یا پھر لکم رکم اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور یاد رکھو جنت کا حصول ان دو چیزوں پر قائم ہے رسول اللہ آسلم کی حدیث ہے نہیں نچی امن بالکل عمل ہو کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دیتا کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دیتا خلا عہد کم عمل ہو جنت اور کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے عمل سے اس کو دو چیزیں حاصل ہوں گی اور جب دو چیزیں حاصل ہوں گی تو جنت کا مستحق بنے گا براہ راست اس کا عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتا جیسے آپ دنیا میں ایک سامان خریدتے ہیں سامان تول دیا گیا تیار کر دیا گیا آپ نے قیمت دے دی سامان اٹھا لیا اس کا صاف معنی یہ ہے کہ آپ کی قیمت اس سامان کا بدل ہے آپ نے قیمت دی اور دکاندار نے آپ کو سودا دے دیا جنت کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے عمل کیا نمازیں پڑھی روزے رکھے جہاد کیے حج کیے عمرے کیے اور یہ سارے اعمال جنت کی قیمت بن گئے قیمت نہیں ہے فرمایا کہ یہ اعمال جنت کا عیمت نہیں ہے بلکہ ان اعمال سے دو سمرے حاصل ہوں گے جس کو یہ دو سمرے حاصل ہوں گے جنت کا مستحق بن جائے گا اور جسے یہ دو سمرے حاصل نہ ہو سکے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا اور جنت کا مستحق پتہ نہیں بن سکے گا وہ دو سمرے ایک اللہ کی رضا اس کی رحمت اور اس کی محبت ہے صحابہ اکرام نے تو یا رسول اللہ یا رسود الرسلم آپ بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکیں گے فرما کے بلا انا نہیں نہیں میں بھی نہیں جا سکوں گا اللہ انجمت نہیں اللہ رحمتی فضل ہی کہ اللہ مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اپنی محبت سے اپنی رضا سے ڈھانپ لے تو میں جا سکوں گا جس کا معنی یہ عمل یہ نیکیاں اللہ کی رحمت کا استحصال پیدا کرتی ہیں دوسری چیز گناہوں کی بخشش ہے قرآن حکیم میں بار بار ہمارے صالحہ کے بعد گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے اور پھر جنت کے حصول کا ذکر ہے فرمایا کہ تنجیکم تم عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعمال صالحة کا ذکر ہے ایمان باللہ کا ایمان الرسول کا جہاد کا بدنوں سے اور مالوں سے اعمال صالحہ کے ذکر کے بعد فرمایا یا پھر لکم لبن اللہ رب العزت ان اعمال کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور گناہوں کی بخش کے بعد فرمایا پھر کم جنات اور تم کو جنتوں میں داخل کر دے گا جس کا مانا یہ عمل راہ راست جنت کی قیمت نہیں ہے بلکہ عمل کا سمرا گناہوں کی بخشش ہے اور گناہوں کی بخشش کے قیمت تم کو جنت حاصل ہوگی تو یہ دو نعمتیں ایک اللہ کی رحمت دوسری گناہوں کی بخشش اللہ کی رضا اور گناہوں کی معافی یہ دو چیزیں جنت کا عمل ہے اور جنت کا موز اور قیمت ہے یہ کیسے حاصل ہوگی اس کا ایک ہی منہج ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی احساس ہے ایک ہی سبیل ہے فرما کے قل ان کن تم اللہ فتبعونی اگر چاہتے ہو یہ دونوں نعمتیں حاصل ہو تو ایک منحج میری اتباع کرو تمہاری نمازیں روزے حج عمرے فرائض نوافل یہ تمام کے تمام میرے طریقے کے مطابق ہو میری سنت کے مطابق ہو تب اللہ تعالیٰ تم کو یہ آزاد فرما دے گا تو اعمال صالحہ میں اس منحج کا اتباع انتہائی قیمتی اور انتہائی ضروری ہے جس کا ہم کو پوری محنت سے جو ہے وہ تیاری کرنی پڑے گی اور اس کی استعداد حاصل کرنی پڑے گی منہج اعتدال منہج اتباع اور شریعت میں جو اعمال صالحہ کے تعلق سے نصیحتیں تھیں رہنمائیاں فرمائی ان تمام کو ذہن میں رکھو وہ کامیابی کی اثاث ہے کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے اعمال خوب تیز ہو عمل کی گاڑی سو کی رفتار سے دوڑ رہی ہے خوب شدت تاری ہے اور خوب ایک فضل اپنے اوپر تاریخ کیا ہوا ہے یہ منہج کامیابی کا نہیں ہے اعتدال کا راستہ اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا راستہ یہ کامیابی کا منحج ہے اللہ تعالیٰ اس کا فہم ہم کو عطا فرما دے اور اپنے پیارے پیغمبر کے سنت کا متبع مطلب بنا دے اقول الحمد للہ رسول اللہ وبعد یہ آج ہمارے ایک ساتھی ہیں بلوچستان سے آئے ہیں وہاں ان کا ادارہ بھی ہے کچھ عرصہ قبل وہاں سیلاب بھی آئے اور وہاں کے لوگ متاثر ہوئے یہ لوگ ریلیف کا کام بھی کر رہے ہیں تو گزارش ہے کہ اسے تعاون کیا جائے بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور ایک ایسے علاقے میں دینی تعلیم کا اہتمام کیے ہوئے ہیں جہاں جہل ہے اور وسائل کی قلت ہے تو ان ساتھیوں کی حوصلہ ہونی چاہیے اور ان کو وسائل پہنچانے چاہیے تاکہ یہ پوری راحت کے ساتھ دین کا کام کر سکیں اور پھر جو لوگ متاثر ہوئے اس سیلاب سے ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے توفیق دے اور اس اجر کو صدقہ جاریہ بنا دے بہت سے دوستوں نے دعائیں خیر کی اپیل کی ہے صحت کی اور پریشانیوں سے نجات کی اور کچھ ساتھی کچھ طلبا ہیں جو اپنے حادثے کی قوت کی دعا کی اپیل کرتے ہیں کچھ لوگ گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں معاشی پریشانیاں کاروباری پریشانی اللہ تعالیٰ سب پریشانی کو دور فرما دیں جو ساتھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو صحت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 ساخت ہو جائے اور خون جاری ہو جاتا ہے تو یہ عورتیں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں حمل کے ساخت ہونے سے جو خون جاری ہوتا ہے یہ نفاس کا خون ہے اور اگر یہ جب یہ جاری ہوتا ہے یقیناً جاری ہوتا ہے تو خون کی اس مدت کے دوران نماز نہیں پڑھنی جب خون ختم ہو جائے اس کا اجرا بند ہو جائے پھر وہ نمازیں پڑھیں اور یہ دوسرا سوال ہے کہ ایسی مرضیاں جن کے بارے میں خندیر کا گوشت جن کے اندر شام جن کے چارے میں خندیر کا گوشت ملا ہوا ہو ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں مرغے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں جو اپنی مرضی سے کھاتی پیتی ہے چرتی ہے چگتی ہے حلال بھی کھاتی ہے حرام بھی کھاتی ہے اور ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے اگر یہ بات جو ہے وہ شریعت کا ایک حصہ ہوتی کہ مرغیوں کو حلال جو ہے وہ خوراک ملنی چاہیے تو پھر ان کو چھوڑ دینا کہ باہر وہ جو چاہے کھائے گندگی کھائے کیڑے مکوڑے کھائے پھر اس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے اس کا معنی یہ کہ وہ اس کے گوشت کا حصہ نہیں بنتی بلکہ جو ایک شر یا مقصدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے میدے میں پہنچ کر اور اس کا کھانا جو ہے وہ حلال اور جائز ہے ہاں ہم اپنی کوشش سے مرغیوں کو اگر کوئی چیز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 مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره